قل ما عليه من من وما المتكلفين هو ذكر للعالمين بعد حين اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن نصیحت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ میں تبلیغ دین اور احکام قرآن پر تم سے کوئی اجرت و بدلہ نہیں مانگتا اس سے میرا مقصود کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنا نہیں اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہ فرمایا ہو اور میں تصنیف کر لوں بلکہ مجھے تو جو کچھ پہنچایا جاتا ہے وہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں نہ تو کچھ کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی اور میرا مقصد اس سے صرف رضائے رب اور مرضی مولا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جسے کسی مسئلے کا علم ہو وہ اسے لوگوں سے بیان کر دے اور جو نہ جانتا ہو وہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں یہ قرآن تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نصیحت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر انیس میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ تاکہ اے لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور جن لوگوں تک یہ پہنچے آگاہ اور ہوشیار کر دوں اور سورہ ہود کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ یعنی جو شخص بھی اس قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے میری باتوں کی حقیقت اور میرے کلام کی تصدیق میرے بیان کی سچائی میری زبان کی صداقت تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گی یعنی مرتے ہی اور قیامت کے قائم ہوتے ہی موت کے وقت یقین آ جائے گا اور میری کہی ہوئی خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے عالم